السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک گھوڑے کی کہانی جو کہ لکڑی کا تھا اور ٹھہریے کہانی کا عنوان ہے لکڑی کا گھوڑا اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے معاذ کے پاس ایک لکڑی کا گھوڑا تھا معاذ اپنے خوبصورت کھلونے سے بہت پیار کرتا تھا لکڑی کے گھوڑے کے نیچے ایک سٹینڈ بنا ہوا تھا جہاں لکڑی کے گھوڑے کے سٹینڈ کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے تاکہ کھینچ کر گھوڑے کو کہیں بھی لے جایا جا سکے گھوڑے کی دم اور عیال سیاہ تھی اور آنکھیں بڑی خوبصورت اور چمکیلی تھیں وہ ایک تابے دار گھوڑا تھا جو ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار تھا ماس کا جب اس کے ساتھ کھیلنے کو دل کرتا وہ گھوڑے کو کھیلنے کے لیے آمادہ ہی پاتا لکڑی کے گھوڑے کو ایک چھکڑے میں جوتا گیا تھا چھکڑے کا وزن زیادہ نہیں تھا گھوڑا اسے بآسانی کھینچ لیتا تھا شروع شروع میں ماںس کو اپنا یہ کھلونا بہت پسند تھا وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ اسے بھولنے لگا اور اس نے گھوڑے کے ساتھ کھیلنا بند کر دیا اس سے بھی بڑی یہ بات ہوئی کہ اس نے لکڑی کے گھوڑے کو الماری میں رکھنے کی بجائے باہر باغیچے میں چھوڑ دیا اس کی ویسے بھی عادت تھی جن کھلونوں سے اس کا دل بھر جاتا انہیں وہ الماری میں نہیں رکھتا تھا اور پھر سورج کی گرمی اور بارش کے پانی سے کھلونے خراب ہو جاتے وہ کھلونوں کے مقابلے میں بہت لاپرواہ بچہ تھا اس دفعہ اس نے لکڑی کے گھوڑے اور چھکڑے کو باغیچے میں کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا شروع میں گھوڑے کو برا نہیں لگا کیونکہ شروع میں سردیوں کی دھوپ میں اسے درختوں پر چہچہاتی چڑیاں بہت اچھی لگتی تھیں لیکن پھر اسے سردی لگنے لگی سورج ایک گھنے کالے بادلوں کے جھنڈ کے پیچھے چھپ گیا اور بارش برسنے لگی ٹپ ٹپ گھوڑے کو لگا کہ شاید آج وہ ڈوب ہی جائے گا بارش اتنی تیز تھی کہ اس کا اسٹینڈ پانی میں ڈوب گیا اور پانی اس کے گھٹنوں تک آ گیا وہ بہت ڈر گیا اس کی دم گیلی تھی اور اس کی عیال سے بہتا ہوا پانی اس کی ناک کے اوپر سے بہ رہا تھا اس کی کمر کا تمام رنگ اترنے لگا تھا بارش تو ختم ہو گئی لیکن وہ اداس تھا بھیگا ہوا تھا اور اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی سارا دن گزر گیا رات آ گئی چھکڑا اس کے ساتھ بندھا رہا یہ اب یقینی بات تھی کہ معاذ اسے بھول چکا تھا چاند نکلا اور اس کی چاندنی سے پورے باغیچے میں روشنی ہو گئی ہوا یخ بستہ تھی اور گھوڑا کانپ رہا تھا پھر اسے زور کی چھینک آئی چھو اس نے شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں تو اس نے دیکھا کہ ایک بونا وہاں سے گزر رہا تھا جو چینک سن کر وہیں رک گیا اس نے کندھے پر پھاوڑا رکھا تھا اور اس نے کام کرنے والے کپڑے پہن رکھے تھے اس نے گھوڑے سے پوچھا کہ کیا اسے سردی لگ گئی ہے اور کیا وہ اسے کوئی شال وغیرہ اڑھا دے جس سے وہ سردی سے بچ سکے لکڑی کا گھوڑا بے چارگی سے بولا بہت دیر ہو گئی میں سارا دن بارش اور سردی میں کھڑا رہا جس سے مجھے بہت سردی لگ گئی محض نے مجھے چھوڑ دیا ہے بونا ناراضگی سے بولا ہاں وہ بہت برا لڑکا ہے وہ ہمیشہ اپنے کھلونوں کو بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس تو کھلونے ہونے ہی نہیں چاہیے لکڑی لکڑی کے گھوڑے نے بونے کے شانے پر پھوڑے کو دیکھا تو پوچھا کیا کام کر رہے ہو مجھے لگتا ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کام کرنے سے میرے جسم میں بھی حرارت گی بونا خوش ہو کر بولا بہت اچھا خیال ہے تم تو میری بہت مدد کر سکتے ہو میں قریبی باڑ کے پیچھے اپنا گھر بنا رہا ہوں لیکن ریڑھی میں بار بار گارا سیمنٹ لانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اگر میں ریڑھی تمہارے پیچھے چھکڑے کے باندھ دوں اور تم سامان لانے اور کچرا دور پھینکنے میری مدد کرو تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی لکڑی کا گھوڑا شوق سے بولا ہوں کیوں نہیں میں ضرور یہ کام کروں گا لیکن میرے نیچے تو لکڑی کے پہیے لگے ہوئے ہیں میں دوڑ کیسے سکتا ہوں بونا بولا <laughs> یہ معمولی کام ہے اسے ہٹایا جا سکتا ہے پھر اس نے منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے گھوڑے کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا جس سے لکڑی کے گھوڑے کی خوشی کی انتہا نہیں رہی اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کی ٹانگوں میں زندہ گھوڑے کی طرح جان آ گئی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بونے کے پیچھے چلا گیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں اس کا گھر بن رہا تھا اس رات لکڑی کے گھوڑے نے بہت محنت سے کام کیا اس نے بے تحاشا کچرا لاتعداد پھیروں میں اٹھا اٹھا کر دور خالی میدان میں پھینکا بونا اس سے بہت خوش اور راضی تھا بونا جتنا کام پوری رات میں کرتا اس سے دس گنا کام لکڑی کے گھوڑے نے زیادہ کیا اس نے پیار سے گھوڑے کی پشت کو تھپ تھپایا اور اسے کھانے کے لیے بہت سا کھانا دیا گھوڑے کو کام کے بعد ویسے بھی بہت بھوک لگ رہی تھی بونا بولا ہاں میں تمہیں کسی ایسی جگہ لے چلتا ہوں جہاں تم لیٹ کر آرام کر سکو میں ریڈی کو تم سے علیحدہ کر دیتا ہوں وہ جگہ میرے گھر کے بالکل پاس ہے اگر کوئی تمہیں دیکھے یا تم کوئی خطرے محسوس کرو تو بھاگ کر میرے پاس گھر آ جانا وہاں تم محفوظ رہو گے لکڑی کا گھوڑا بونے کے گھر کے نزدیک لیٹ گیا اور مزے سے گہری نیند سو گیا اگلی رات پھر اس نے بونے کے لیے کام کیا اور اس سے اگلی رات بھی کچھ ہی دنوں میں وہ بہت گہرے دوست بن گئے جب گھر مکمل ہو گیا تو بونے نے گھر کے ساتھ ایک اور جگہ کی تعمیر شروع کر دی لکڑی کے گھوڑے نے اس سے جگہ کے بارے میں پوچھا تو بونے نے کہا ہاں یہ تمہارا استبل ہے مجھے یقین ہے وہ کب تمہاری ضرورت نہیں ہے اس لیے تم میرے پالتو گھوڑے بن کر میرے ساتھ رہ سکتے ہو اگر تم چاہو تو گھوڑا خوشی سے بولا یہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے میں آپ کے لیے روزانہ کام کیا کروں گا اور جب آپ کا دل میری سواری کو جائے تو میں آپ کو اپنی پشپ پر سوار کر لوں گا جب یہ بات ہو گئی تو ایک دن مونا کسی کام سے اکیلا کہیں گیا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں رنگ کے ڈبے تھے ایک بھورے رنگ کا تھا ایک ڈبے میں سرخ ایک میں سفید اور ایک میں نیلا رنگ تھا وہ خوش خوش گھوڑے کو کہنے لگا میں تمہیں نئے رنگوں سے سجاتا ہوں آج کل تم بہت پرانے لگتے ہو ہلنا مت جب تک میں اپنا کام مکمل نہ کر لوں تم دوبارہ خوبصورت لگنے لگو گے پھر وہ کام میں لگ گیا اس نے گھوڑے پر بھورا رنگ کیا کہیں کہیں سفید رنگ کی ٹپلی بنائی اس نے ریڑھی پر نیلا رنگ کیا اور اس کے پہیوں پر سرخ رنگ کیا کہ وہ سورج کے دھوپ میں سوکھنے کے لیے کھڑا رہے لیکن جب وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا تو ابھی ادھر سے معاذ گزرا جب اس نے گھوڑا اور ریڑھی دیکھے تو وہ حیرانی سے اسے گھونڈنے لگا کیا یہ اس کا گھوڑا اور ریڑھی ہے اس کا دل چاہا کہ اپنے کھلونے کو اٹھا کر گھر لے جائے گھوڑا خوف سے تھرا اٹھا اور جب ماز اس کی طرف بڑھا تو وہ زور سے ہنہنایا ہاں، اور مدد مدد پکارنے لگا تبھی تیزی سے گھر سے نکلا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا باغیں کھینچ کر بولا دوڑو اس سے پہلے ماس کچھ کر پاتا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا ریڑھی بھی دائیں بائیں لڑکتی اس کے پیچھے بندی رہی ماس چلا کر بولا اے واپس آؤ یہ میرا گھوڑا ریڑھی ہے لیکن وہ واپس نہیں مڑے معاذ نے کبھی ان کو دوبارہ نہیں دیکھا لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح اس نے گھوڑے کو بھیگنے کے لیے سردی میں باہر چھوڑ دیا تھا اسی لیے گھوڑا بونے کے ساتھ چلا گیا وہ بولا مجھے ٹھیک سزا ملی میں آئندہ اپنے کھلونوں کا خیال رکھوں گا اور کسی کھلونے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا کہ بونا انہیں لے جائے واقعی پھر وہ کھلونوں کا خیال رکھنے لگا لیکن گھوڑا واپس نہیں آیا وہ اب بھی بونے کے ساتھ ہے اور پرستان میں سب انہیں جانتے ہیں کبھی پرستان جاؤ تو تمہیں کسی سڑک پر وہ مل جائیں گے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ